حضرت ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف کی ایک لونڈی سے روایت ہے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسئلہ پوچھا اور کہا میں عورت ہوں قمیض کا دامن لمبا رکھتی ہوں جو چلتے وقت زمین سے چھوتا ہے میرا گزر گندی جگہ سے بھی ہوتا ہے تو کیا میں دامن دھویا کروں ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے بات والی پاک زمین پاک کر دیتی ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر پانچ سو اکتیس